حضرت ابن بریدہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو سادہ سیاہ موزے تحفے کے طور پر ارسال کیے آپ نے انہیں پہنا پھر وضو کیا اور ان پر مساح کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو انچاس